درے واپس جا رہا ہوں بڑا مجبور و بے بس جا رہا ہوں درے آقا سے واپس جا رہا ہوں بڑا مجبور و بے بس جا رہا ہوں فضا میں ہر طرف اب تیرگی ہے نظر پیاسی ہے دل میں بے کلی ہے شراب عشق آقا خوب پی ہے مگر اب بھی بلا کی تشنگی ہے آپ سے واپس جا رہا ہوں بڑا مجبور و بے بس جا رہا ہوں تری آپ سے واپس جا رہا ہوں بڑا مجبور و بے بس جا رہا ہوں فضا میں ہر طرف اب تیرگی ہے نظر پیاسی ہے دل میں بے کلی ہے شراب عشق آقا خوب پی ہے مگر اب بھی بلا کی تشنگی ہے ہے آقا سے واپس جا رہا ہوں بڑا مجبور بے بس جا رہا ہوں میرے آقا سے واپس جا رہا ہوں بڑا مجبور بے بس جا رہا ہوں جدائی کی گھڑی تڑپا رہی ہے لہو چشمے اثر برسا رہی ہے نہیں تدبیر کچھ بن پا رہی ہے کہ پھر تقدیر غالب آ رہی ہے آقا سے واپس جا رہا ہوں بڑا مجبور و بے بس جا رہا ہوں آقا سے واپس جا رہا ہوں بڑا مجبور بے بس جا رہا ہوں جدائی کی گھڑی تڑ پا رہی ہے لہو چشمے اثر برسا رہی ہے نہیں تدبیر کچھ بن پا رہی ہے کہ پھر تقدیر غالب آ رہی ہے آقا سے واپس جا رہا ہوں بڑا مجبور و بے بس جا رہا ہوں دل پر شوق بھرتا بھی نہیں ہے نشہ الفت کا اترتا بھی نہیں ہے ابھی جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے کروں کیا وقت تھمتا بھی نہیں ہے آقا سے واپس جا رہا ہوں بڑا مجبور و بے بس جا رہا ہوں تیرے آقا سے واپس جا رہا ہوں بڑا مجبور و بے بس جا رہا ہوں دل پر شوق بھرتا بھی نہیں ہے نشا الفت کا اترتا بھی نہیں ہے ابھی جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے کروں کیا وقت تھمتا بھی نہیں ہے آقا سے واپس جا رہا ہوں بڑا مجبور بے بس جا رہا ہوں میرے آقا سے واپس جا رہا ہوں بڑا مجبور بے بس جا رہا ہوں ابھی کی بات ہے اے میرے بھائی ملی تھی قید فرقت سے رہائی ہوئی تھی عرض تے تک رسائی ابھی پھر آ گیا وقت جدائی بھی آقا سے واپس جا رہا ہوں بڑا مجبور و بے بس جا رہا ہوں آقا سے واپس جا رہا ہوں بڑا مجبور و بے بس جا رہا ہوں ابھی کی بات ہے اے میرے بھائی ملی تھی قید فرقت سے رہائی ہوئی تھی عرض تیبا تک رسائی ابھی پھر آ گیا وقت جدائی آسے واپس جا رہا ہوں بڑا مجبور میں بس جا رہا ہوں درے آپ آسے سے واپس جا رہا ہوں بڑا مجبور میں بس جا رہا ہوں درے آپ آسے سے واپس جا رہا ہوں بڑا مجبور میں بس جا رہا ہوں آخا سے واپس جا رہا ہوں بڑا مجبور و بے بس جا رہا ہوں